سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ران سے کپڑا ہٹا کر بیٹھے ہوئے تھے اسی اسنا میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اجازت چاہی آپ نے انہیں اجازت دے دی جبکہ آپ اسی طرح رہے پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اجازت طلب کی آپ نے انہیں بھی اجازت دے دی اور آپ اسی طرح ہی رہے پھر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے اجازت طلب کی تو آپ نے اپنی ران پر کپڑا ڈال لیا جب یہ سارے لوگ چلے گئے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول جب ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما نے اجازت طلب کی تو آپ نے انہیں اجازت دے دی اور آپ اپنی ران ننگی رکھے ہوئے اسی حالت پر بیٹھے رہے لیکن جب عثمان رضی اللہ عنہ نے اجازت چاہی تو آپ نے ران پر کپڑا ڈال لیا آپ نے جواب دیا عائشہ میں اس آدمی سے حیا کیوں نہ کروں کہ اللہ کی قسم فرشتے بھی جس سے حیا کرتے ہیں حدیث نمبر تیرہ سو چورانوے مسند احمد